دافع البلا علی جبن ابی طالب البلاء معلق بین السماء والارض مثل فإذا سأل ربه طالبن أصرف الله عنه البلاء وأبرم له إبراما سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصیبت کندیل کی طرح آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جب بندہ اپنے رب سے عافیت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس مصیبت کو پھیر دیتے ہیں اور اس کے لیے عافیت کو پکا فرما دیتے ہیں